اچھا آٹھ پچپن پہ دوسری کلاس ہوگی ٹھیک ہے جی آواز آ رہی ہے جی میری جی میری آواز آ رہی ہے اچھا جی جو جی ہیں بس مصروفیات اور کام کاج دوسرے تو اوقات ملنا بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے پھر کچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ چھوٹی کتابیں انشاءاللہ ہو جائے گی تو <laughs> وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے بس اوقات تو اب وقت تو رہ گیا بالکل تھوڑا سا پانچ منٹ ہیں تو صرف ایک سوال کا ہم جواب بھی دے دیتے ہیں جو آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحیح اور حسن لذاتی میں کیا فرق ہے باقی انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو آگے پڑھیں گے صحیح غیر ہی کی تعریف میں ہم نے کہا کہ یہ حسن لذاتی ہی ہے اگر ازا رویا ان طریقے آخر مثلی ہی او اقوا من ہو یعنی جب آپ حسن لذاتی ہی روایت کو لیں لیکن وہ صرف ایک روایت ہو کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ یہ حسن لذاتی ہی صرف اکیلی نہیں ہے اس جیسی ایک اور روایت بھی موجود ہے لیکن وہ روایت بھی حسن لذاتی ہی ہی ہے یعنی اتنی ہی مضبوط ہے راویوں کے اعتبار سے اور متن اور صنعت کے اعتبار سے یا اس سے بھی زیادہ مضبوط روایت اور مل گئی کوئی یہ یہ بس خیال رکھنا ہے کہ مثلی ہی او اقوام بالکل اس کے برابر کے راوی ہیں جو پانچوں شرائط تھی ان میں یا پھر اس سے بھی بڑھ کر اگلی روایت مل گئی یعنی اس سے بھی بڑھ کر رابیوں کا اتقان ان کی ان ان ان ان کا کی کی کی سب چیزیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں تو پھر یہ دو حسن لذاتی ہی ہو گئی اور جو دوسری ملی ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے یا اس کے برابر کی ہے تو یہ دو حسن لذاتی ہی مل کر صحیح لغیر ہی بن گئی لیکن جب ہم آئیں گے حسن لذاتی ہی کے اوپر اس کی تاریخ میں تو اکیلی حسن لذاتی ہی وہ ہوگی جو کہ اصل میں ضعیف روایت تھی یا ضعیف تو نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ جو دوسری روایت ملی یعنی اس میں ذوق تھا ذوق سے مراد یعنی راوی کے مثال کے طور پر اس میں کمی تھی حفظ میں کچھ کمی تھی لیکن اس کو تائید کرنے کے لیے اس کے لیے معید ہونے کے لیے جو دوسری روایت ملی وہ ایسی شاندار روایت نہیں تھی جو اس اس جیسی ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہوتی بلکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ذوق تھے لیکن چلے مل تو گئی اس ملنے کی وجہ سے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ حسن لذاتی ہی بن گئی اگر دونوں ہی حسن لذاتی ہی ہوتی تو صحیح غیری بن جاتی لیکن یہ دوسری جو ملی اس کے ساتھ اس حسن لذاتی ہی کو اپنی تائید کی جو دوسری روایت ملی اس کے اندر وہ قوت وہ تقویت نہیں تھی تو اس لیے پھر ہم اس کو مجبور ہوئے کہنے پر کہ یہ حسن لذاتی تو ہم کہہ سکتے ہیں صحیح لغیر ہی اس کو نہیں کہہ سکتے تو پچپن پر آپ لوگوں کا سبق ہے دس منٹ ہیں تو ہم پھر تھوڑا سا پڑھ لیں ایک کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے جی دوسری صنعت ضروری ہے دو یا دو سے زیادہ اسناد ضروری ہے ورنہ قوت نہیں بنتی ان کی حسن بھی غیر ہی سفر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن لغیره تعریفه والضعیف اذا تعددت طرقه حسن لغیره تو سیدھا سیدھا ہی وہ ضعیف حدیث بن جاتی ہے لیکن اگر اس کے طرق متعدد ہو جائیں حسن لذاتی وہ ضعیف نہیں ہوتی قریب بضعیف ہوتی ہے لیکن ضعیف نہیں ہوتی ہے لی ذاتی لیکن اس کے ساتھ اور تو رخ نہیں اتنے ملے ہوئے ہوتے اس کو یا ملے ہوتے ہیں تو وہ نہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ اس کے برابر کے ہوں یا اس سے اقوا ہوں کہ ہم اس کو صحیح لغیری بنا سکیں ولم یکن سبب ضعف ہی کس پر رابی لیکن حسن لغیری کے ہونے کے لیے جو اس کا ذوق کا سبب ہے وہ کس کے رابی نہیں ہوگا یا کزب بھی نہیں ہوگا کیونکہ فسق اور خزب رابی یہ بہت بڑے بڑے ذوق ہیں جو استفاد من حاضر تعریفی اندر ضعیف حیات بقا الى درد الحسن لغیر ہی بھی امرائین ہما تو معلوم ہوا ہمیں حاصل ہوا اس تعریف سے کہ ضعیف جو ہوتی ہے وہ ارتقا کر جاتی ہے بلند ہو جاتی ہے حسن لغیر ہی کے درجے پر دو وجوہات کی بنا پر جی صرف ضبط میں کمی ہوگی جی ہاں کیونکہ اگر فسق ہو جائے گا پھر وہ پھر وہ ایسا ضعیف ہوگا جس کو ہم حسن لغیر ہی نہیں بنا سکتے پھر وہ ضعیف ہی ہوگا ہما وہ دو امر کیا ہیں ان یروا من طریق آخر فاکثر علی ان یکون طریق الاخر مثله او اقوى منه پہلا تو وہی بات ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی وہ بیان کی گئی ہو وہ حدیث ہے وہ ہاں، فاکثر یا اس سے بھی زیادہ ایک سے زیادہ طریق طرق بیان ہوئی ہو لیکن اعلی ان یکون طریق الاخر لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا جو طریقہ ہے دوسرا جو طرق حدیث کا آ رہا ہے وہ یا تو مثل اس کے ہو او اقوام ہو یا اسے بھی حالہ ہو دوسری شرط کیا ہے یکون سبب ذوق الحدیث اما سوء راوی ہی یا تو اس کے اندر ذوق کس چیز کا کہ راوی کے حافظے میں کمی ہے وہ اما انقطاع فی سندی ہی او جہالتن فی رجالی ہی اور یا پھر صنعت کے اندر انقطاع آ گیا ہے ہاں، سند میں صنعت آ کے رکی ہے اور بیچ میں راوی چھوٹ گیا اور پھر آگے سے آ گیا اب شک ہو رہا ہے کہ بھی کسی نے بھول کر راوی کا بیان نہیں کیا یا کیا وجہ بنی ہے اس کی اسباب ہوتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں راوی کے اسباب کیا ہوتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اور تیسری وجہ جہالت کے رجالی یا اس رجال کے بارے میں جہالت ہے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ شخص جن کا بیچ میں ایز اے راوی تذکرہ آ رہا ہے ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے تھی کسی نے رائے دی ہی نہیں ہوئی نہ یہ کہا کہ مسکن ہے نہ یہ کہا کہ حافظ ہے نہ یہ کہا کہ ان کا حافظ اپنا صحیح تھا غلط تھا صحیح نہیں تھا معلوم نہیں ہو پا رہا تو اس لیے پھر جب راوی کا نہیں کچھ صحیح پتا چل رہا تو وہ بھی ضعیف کہلائے گی حدیث لیکن دوسرے سرخ کی وجہ سے پھر حسن لے رہی بن جاتی ہے سبب تسمیت ہی بزالف و سبب تسمیت ہی ان الحسن لم یأتی من ذات السند الاول کہ اپنی اصل ذات کے اعتبار سے تو اس کو ہم حسن لغیری ہی نہیں کہہ رہے وہ نہیں اس درجے تک پہنچ رہی ہے حسن تک پہنچنے کے لیے جو وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ انْزِمَامِ غَيْرِ لَهُ ہاں پہنچ رہی ہے وہ حسن کے درجے تک لیکن انضمام غیر کے ساتھ اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینے کے ساتھ ویمکن تصویر ارتقاء الحدیث الضعیف الى مرتبت الحسن بغیره بمعادلت ریاضیت على نحو التالی نحف کے اصول تعلی کے مطابق ہم اس کی تصویر یوں بنا سکتے ہیں کہ ضعیف جمع ضعیف حسن لغیره اور صحیح لذاتی ہی کی صحیح لغیری کی تعریف میں ہم نے کہا تھا حسن لذاتی ہی جمع حسن لذاتی ہی تو یہ بن گیا تھا صحیح لغیری ہی مرتبہ الحسن لغیری ہی ادنا مرتبہ من الحسن لذاتی ہی اس کا درجہ کم ہے حسن لذاتی ہی سے ویم ویم بنی اعلی ذالک اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر انہو لو تعرض الحسن لذاته مع الحسن لغیره قدم الحسن لذاته اگر حسن لذاته اور حسن لغیره کا آپس میں تعرض آ جائے گا تو ظاہری بات ہے حسن لذاته کی ترجیح ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی حکمه هو هو من المقبول الذي يحتج به یہ ان مقبول احادیث میں سے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے مثال ما رواه الترمذي وحسنه من طريقه شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بن علين قالت نعم قال فأجازه مثال اس کی وہ ہے جس کو امام ترمیزی نے روایت کیا اور اس کو حسن بنایا ہے ایک اور طریق سے ضعیفی حدیث لیکن اس کو پھر حسن ہوگی کیونکہ ایک اور طریق بھی آ گیا پہلے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ عن ناصم بن عبید اللہ عن عبداللہ اور عن عبداللہ بن عامر بن ربی عن ابی وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عمرہ ایک عورت تھی بنی خزارہ نکاح کیا دو جوتوں کے مہر پر تزوجت دو جوتوں کے اوپر نکاح کیا کیا مطلب کہ جوتوں کے ایک جوڑے کو مہر بنا کر اس نے نکاح کر دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیتی من نفسی کی و مالک بن علین کیا تو راضی ہے اپنے نفس کے بارے میں اس حال میں کہ تو مالک ہے دو نالائن کی واو حالیہ ہے یعنی جبکہ تجھے دو نالائن کا مالک بنا دیا گیا ہے تو, تو تیرا کے نفس مطمئن ہے تو اپنی طرف سے اپنے آپ سے راضی بھی ہے تو حضور تو قالت نام کہنے لگی کہ جی ہاں قالف اجازہ تو حضور نے اس نکاح کی اجازت مرحمت فرما دی قال الترمذي وفي الباب عن عمر وابي هريره وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعائشه وجابر وابي حذر الاسلمي امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے وفی البابی اسی باب کے بعد اسی اسی عنوان میں حضرت عمر سے بھی ابو غلیرہ سے بھی بن سے بھی ابو سعید سے بھی حضرت انس سے بھی حضرت عائشہ سے بھی حضرت جابر اور حضرت رضوان اللہ تعالیٰ حالی مجمعین اتنے زیادہ طرق سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے تو لہٰذا اس کا ذوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فعاصم کلطوب لسوء حفظه اب اس میں جو عاصم آ رہے تھے نا شعبہ عن عاصم تو سوئے حفظ کی وجہ سے ضعیف لیکن امام حسن نے ان کو اس, اس, اس حدیث کو حسن قرار دیا فقد حسن الحسن مزی و حاضر حدیث علی مجی من غیر وجہ بوجہ اس حدیث کے آ جانے اور دیگر وجوہات وجوہ سے اور طریقوں سے بھی یہ حدیث آ گئی ٹھیک ہے جی کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو خبر الاحاد المقبول القرائن سے پڑھیں گے آپ لوگوں کا وقت بھی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور پڑھنے پڑھانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے علم کے ساتھ عمل کا جوڑ بیٹھ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی نبی والا کام ہے نبی والی صفات سے ہوگا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے رہنا چاہیے اس کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے وہ مقصد اصلی رہے بس اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ پیمانے پر جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ